السلام علیکم welcome to the second lecture کیسے ہیں آپ کیسا جا رہا ہے آپ کا ویو کے ساتھ یہ experience we will be very interested in finding out about your comments اگر آپ کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں یا پھر کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں then make sure that you send us email یا ہمیں ای میل بھیجیں یا پھر میسج بورڈ پہ جا کے کوئی میسج پوسٹ کریں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم چارلز بیبج کی بات کر رہے تھے نہ صرف چارلز بیبج کی اس کے انالیٹیکل انجن کی کہ وہ دنیا کا پہلا ڈیجیٹل جرنل پرپز کمپیوٹر تھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ Ada Ada the countess of Lovelace very first computer programmer شروع کے کمپیوٹر تو خاصے تھے لیکن آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں ان میں بعض نمایاں خصوصیات ہیں ایک چیز تو یہ کہ وہ بہت بہت ہی تیزی سے کیلکولیشنس کرتے ہیں آج کل کے فاسٹسٹ کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ٹریلینز آف کیلکولیشنز کر سکتے ہیں یعنی اربوں سے زیادہ کھربوں سے زیادہ کیلکولیشنز وہ ایک سیکنڈ میں کر لیتے ہیں ان کی اسٹوریج کیپیسٹی یعنی جو ڈیٹا وہ اپنے اندر اسٹور کر سکتے ہیں وہ بھی بے انتہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ جو پرانا سا کمپیوٹر پڑا ہے اس کی ہارڈ ڈسک میں چالیس ہزار کتابوں کی ٹیکسٹ آ سکتی ہے لیکن میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ فیچر جو آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز کا ہے اور کسی بھی ارا کے کمپیوٹرز کا ہے وہ یہ کہ یہ ریپیٹیٹو کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں بور نہیں ہوتے انسانوں میں یہ خوبی نہیں ہے انسان ایک ہی چیز کو اگر بار بار کریں تو بعض اوقات وہ بور ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ کمپیوٹرز یہ ہرگز ایسا نہیں کرتے تو یہ تو خصوصیات تھیں لیکن کچھ ویکنیسز بھی ہیں کمپیوٹرز کی جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی طرح کمپیوٹرز کے لیے چیزوں کو ریکگنائز کرنا ذرا مشکل ہے انسان کو اس ایریا میں کمپیوٹرز پہ سبقت حاصل ہے یعنی اگر ہم کوئی تصویر دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے یہ کون ہے کمپیوٹرز کے لیے بھی ایسے کام کرنا ذرا مشکل ہے اور دوسری بات یہ کہ کمپیوٹرز ابھی تک صرف وہی چیزیں کر سکتے ہیں جو انہیں بتائی جائیں they still can not come up with genuinely new innovative ideas ابھی بھی صرف انسان ہی ایسی ایک اسپیشی ہے کہ جو بالکل برانڈ نیو آئیڈیاز کو آؤٹ آف نتھنگ لا سکیں اور پریزنٹ کر سکیں کمپیوٹرز ابھی بھی صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو انہیں پہلے سے پتا ہو تو یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی اس دفعہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ تھا یعنی چارلز بیبج اور اس کا انجن لیکن یہ صرف ایک پہلا مائل سٹون ہوگا ہمارے جرنی کا آج کا ہمارا جرنی جو ہے it is about the evolution of computing یہ کمپیوٹرز جب اینالیٹیکل انجن سے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون سے امپورٹنٹ مائل اسٹونس تھے کون سے امپورٹنٹ ایونٹس تھے جن کی وجہ سے ماڈرن کمپیوٹر وہ بنے ہیں جو کہ وہ آج ہیں کہاں وہ اینالیٹیکل انجن جو ایک میکینیکل مشین تھی اور کہاں یہ آج کل کے موبائل ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرس جو آپ بھی خرید سکتے ہیں میں بھی خرید سکتا ہوں جو عام مارکیٹس میں اویلیبل ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں ایونٹس کے درمیان یعنی انالیٹیکل انجنس کے بننے انالیٹیکل انجن کے ڈیزائن اور یہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر جو ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو بعض امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ایونٹس ہوئے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات کر لیں وہ یہ کہ ہم یہ ڈسکشن آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں دیکھیے پاسٹ میں جو ہو چکا سو ہو چکا why not just talk about today why not just talk about the future کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے جو ماضی میں ہوا وہ تو ہو چکا ہم کیوں اس کی ڈسکشن آج آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی وہ کیا وجہ ہے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیے پاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم پچھلی بہت صدیوں کو اسٹڈی کریں ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد بہت سارے پیٹرنز ایسے ہیں بہت سارے سیکوینسز آف ایونٹس ایسے ہیں جو زمین کی تاریخ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز پہلے اس طریقے سے ہوئی تھی اور ویسی ہی چیز آج کل ہو رہی ہو we will know how to predict the next step کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے کیسے ہوا تھا سو ہم پاسٹ کو اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری فیوچر کی پروڈکشن بہتر بن سکے ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے بہت ساری نئی چیزیں کی ان میں بعض چیزوں میں وہ فیل ہوئے دے میڈ سرٹن مسٹیکس تو اگر ہم نے ان چیزوں کو پڑھا ان کے بارے میں ڈسکشن ڈسکشنس کی تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان فیلئرس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے نہ صرف یہ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بعض انٹرسٹنگ بعض اچھی چیزیں بھی کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت عرصہ پہلے بن چکی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا اور اگر ہمیں اب ان چیزوں کی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو ری انوینٹ کریں گے اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا ہمارے ریسورسز ویسٹ ہوں گے تو that's why it's very important to study the past two reasons one so that we don't repeat so and two so that we don't reinvent things have which have which have invented تو جناب <clears throat> یہ تو بات ہو گئی کہ ہم آج کی ڈسکشن کیوں کرنا چاہتے ہیں چلیں اب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں ہمارا سفر جس پہ ہم دیکھیں گے کہ پاسٹ میں کمپیوٹنگ کے فیلڈ میں کیا کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں سب سے پہلی چیز تو جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہی تھی وہ تھا دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جس سے یہ پورے کا پورا فیلڈ شروع ہوا and that was the birth of the electrical engine جو کہ چارلز بیبج نے ڈیزائن کیا تھا it was the very first digital general purpose computer جو ایک میکینیکل انداز سے بنانا جانا تھا یہ کمپیوٹر اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کا پاور سورس ظاہر ہے میکینیکل کمپیوٹر تھا وہ بھی میکینیکل تھا تو اس کو چلانے کے لیے چارلز دابی صاحب نے ایک کرینک کا انضام کرنا تھا کرینک آپ جانتے ہیں جس طرح آپ کو قیمے والی مشین سے قیمہ نکالتے ہیں یوں گھما کے تو یہ الیکٹریکل انجن جو تھا یہ اس پاور سے ہینڈ پاور سے ایک لحاظ سے چلتا تھا اس کمپیوٹر میں خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اس میں آپ انفارمیشن کو سٹور کر سکتے تھے انسٹرکشنز کو اسٹور کر سکتے تھے اس کے ذریعے آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر سکتے تھے اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ اپنی آؤٹ پٹ پرنٹڈ فارم میں بھی دے سکتا تھا اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی پرمنٹ میموری کے طور پہ ایک ڈیوائس کو یوز کرتا تھا جو بعد میں بہت عرصے تک یوز ہوتی رہی اور وہ ڈیوائس تھی پنچڈ کارڈس آپ نے دیکھے ہیں یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک پنچڈ کارڈ نظر آ رہا ہے یہ پنچ کارڈ جو ہے ان کا شروع میں کمپیوٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا پنچ کارڈ اٹھارہ سو ایک میں فرانس میں انوینٹ ہوئے ایک ساتھ تھے جوزف مری انہوں نے پنچڈ کارڈ انوینٹ کیے تھے اور جس جس ایپلیکیشن کے لیے انہوں نے ڈیولپ کیے تھے وہ تھی آٹومیٹڈ ٹیکسٹائل لومز یعنی وہ آٹومیٹڈ کھڈیاں بنانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس بے شمار کھڈیاں ہوں اور وہ ایک ہی پیٹرن پہ کپڑا بنتی رہیں اور وہ پیٹرن ان کو وہ کس طریقے سے فیڈ کرتے تھے وہ پیٹرن انہیں وہ پنچڈ کارڈ کے ذریعے فیڈ کیا کرتے تھے تو شروع میں پنچ کارڈ کا کمپیوٹنگ سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا یہ پنچ کارڈ جو تھے یہ کمپیوٹرز میں یوز ہونا شروع ہوئے اور انیس سو پچاس تک یوز ہوتے رہے only after that were replaced by magnetic tape یہ جیکارڈ صاحب کی اسٹوری پنچ کارڈ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے ایسی مشینیں انوینٹ کی جو پنچ کارڈ کی مدد سے کپڑا بنتی تھیں تو بہت سارے لوگ جو پہلے ان مشینوں پہ کام کیا کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جلسے جلوس کیے کئی مشینیں انہوں نے جلا ڈالی نہ صرف یہ بلکہ ایک آدھ جگہ جیکٹ صاحب ان کے ہتھے بھی چڑھ گئے اور ان کو مار پیٹ بھی ہوئی سو so, انوینٹرز جو ہیں دنیا بعض اوقات ان کو کوئی اتنی اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتی punch cards they solved a very important practical problem for computing that is they provided an efficient means of storing data and instructions permanently 1936 میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی which was equally important but on the theoretical aspects of computing 1936 میں جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی the advent of the Turing machine Turing machine Alan Turing نے پرپوز کی جو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے یہ صرف ایک تھوریٹیکل مشین تھی was a very simple but a complete computing machine اس چھوٹے سے اور سادے سے اور سمپل سے ماڈل کا فائدہ بہت لوگوں کو ہوا کیونکہ اس سمپل ماڈل کی مدد سے وہ بہت سارے ایسے تھیوریٹیکل ایکسپیریمنٹس کر سکتے تھے بہت ساری چیزوں کو پروو اور ڈسپروو کر سکتے تھے جس کی وجہ سے کمپیوٹنگ نے بہت گروتھ دکھائی یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ذرا انوالوڈ ہے اور آپ کے ایڈوانس کورسز میں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا اس وقت میں صرف اس کا نام مینشن کرنا چاہتا تھا کہ انیس سو چھتیس میں the most important event in computing was the advent of the Turing machine Turing machine Alan Turing کی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے لیکن ان کی ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن بھی ہے وہ ہے the idea of the Turing test Alan Turing نے یہ ٹیسٹ پرپوز کیا اور اس ٹیسٹ کا مقصد صرف ایک تھا کہ اگر کوئی کمپیوٹر اس ٹیسٹ کو پاس کر لے تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ کمپیوٹر انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے it was a very simple test لیکن اس بات کو بہت سال ہو گئے پچاس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں آج تک we have been enable to build a computer which can pass the Turing test for thinking جو پہلا کمپیوٹر اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا اس کے لیے ایک پرائز بھی ہے آپ کوشش کیجئے شاید آپ وہ ایک لاکھ ڈالر کا پرائز ون کر سکیں ٹیورنگ ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے ٹیورنگ ٹیسٹ میں ایک صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں کمپیوٹر ٹرمینل کے سامنے ایک دوسرے کمرے میں ایک اور صاحب بیٹھے ہیں ایک اور کمپیوٹر ٹرمینل کے سامنے اور وہاں پہ ہی ایک کمپیوٹر بھی ہے جس پہ ایک پروگرام چل رہا ہے اور یہ کمپیوٹر جس پہ یہ پروگرام چل رہا ہے یہ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ سوچ سکتا ہے اب وہ جو صاحب اکیلے بیٹھے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہی از دا انٹیروگیٹر انٹیروگیٹر صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمینل پہ کوشچنس ٹائپ کرنے ہیں اور یہ جو صاحب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں اور وہ جو computer with its own program جو بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں اس کے جواب دیں گے تو انٹروگیٹر صاحب کا کام یہ ہے کہ ان جوابوں کی مدد سے اندازہ لگائیں کہ یہ کمپیوٹر نے جواب دیا ہے یا پھر ایک ہیومن آپریٹر نے تو کمپیوٹر پروگرام کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اس نے انٹروگیٹر کو سمہا فول کرنا ہے کہ بھئی میں انسان ہوں انہوں نے اپنے جواب ایسے دینے ہیں جس سے انٹروگیٹر کو یہ لگے کہ یہ تو ایک انسان ہی جواب دے رہا ہے تو جناب یہ ٹیسٹ میں بھی ہنڈریڈ آف ٹائمس رن کیا جا سکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر ڈیزائن نہیں ہو سکا جو اس ٹیسٹ کو سکسیسفلی پاس کر سکے ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بن سکا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے ابھی تک انٹرگیٹر صاحب ہمیشہ اپنے کوشچن کونسر کی مدد سے بتانے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ جواب کمپیوٹر نے دیا ہے انسان نے نہیں دیا ابھی تک کوئی کمپیوٹر پروگرام ایسا نہیں بن سکا جو انٹروگیٹر کو فول کر سکا ہو so as far as Al Turing is concerned computer can not think تو جناب ایلن ٹیورنگ کے بارے میں تو ہم نے خاصی باتیں کر لیں اور ان کی دو لینڈ مارک کنٹریبیوشنس تھیں کمپیوٹرنگ کے میدان میں ان کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کر لی اب ہم ایک اور مائل سٹون کی طرف چلتے ہیں اور یہ مائل سٹون جو تھا یہ تھا the invention of the vacuum tube یہ مائل سٹون انیس سو چار نائنٹین او فور میں اچیو ہوا جب جان فلیمنگ صاحب جو کہ ایک انگلش فزسٹ تھے انہوں نے پہلی ویکیوم ٹیوب ڈیولپ کی ویکیوم ٹیوبس کا کمپیوٹنگ سے کیا تعلق ہے بڑا گہرا ویکیوم ٹیوب کا یہ تعلق ہے کہ ویکیوم ٹیوب کی مدد سے الیکٹرانک پاسبل ہو گئے اس سے پہلے تو میکینکل کمپیوٹر ہوتے تھے یا پھر الیکٹرو میکینکل کمپیوٹر ہوتے تھے لیکن ویکیوم ٹیوب جو کہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے اس کی مدد سے الیکٹرانک کمپیوٹنگ پاسبل ہو گئی اور اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب کمپیوٹر بہت تیز بن سکتے تھے میکینکل چیزوں میں کچھ خامی ہے کہ یو کانٹ ریلی اسپیڈ ایم اپ دیٹ فاسٹ لیکن الیکٹرانک ٹیوبس کی مدد سے جو کمپیوٹر بنائے گئے بعض اوقات وہ بیسٹ میکینکل کمپیوٹر سے ایک ہزار گنا تیز تھے so the invention of vacuum tubes a very very important event in the evolution of computing اور آپ کو یہ تو علم ہے ہی کہ آج کل آپ کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں دیکھتے نہ ہی ایسا کمپیوٹر خرید سکتے ہیں جو ویکیوم ٹیوب کی مدد سے بنتا ہو کیونکہ وہ بھی ختم ہو گئی ان کی جگہ اب ٹرانزسٹرز نے لے لی ہے جو لیس کاسٹلی ہیں زیادہ ریلائبل ہیں تو ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ جب انیس سو چار میں پہلی بنی اس کے بعد بھی پینتیس سال لگے پینتیس سال کے بعد پہلا ایسا کمپیوٹر بنا جسے ہم ایک الیکٹرانک کمپیوٹر کہہ سکیں اور یہ کمپیوٹر جو تھا یہ تھا A B C the Atanasoff Berry computer یہ آئیوا اسٹیٹ کالج میں ایک پروفیسر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ نے بنایا اٹینس آف پروفیسر تھے اور بیری صاحب جو تھے ان کے اسسٹنٹ تھے this was the very first computer made up of vacuum so it was the world first electronic computer اس کے بارے میں ایک خاص بات اور بھی تھی وہ یہ کہ اس کمپیوٹر نے پہلی دفعہ بائنری نمبر یوز کیے بجائے ڈیسیمل نمبرز کے اس نے بائنری نمبر یوز کیے آپ شاید بائنری نمبر سے واقف ہوں اگر نہیں ہے تو تھوڑا انتظار کریں ایک دو لیکچر کے بعد اس کے بارے میں ہم خاصی ڈسکشن کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بھی بتایا چلوں کہ آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد all of them use the binary number system as their native number system not the decimal decimal جس سے ہم انسان زیادہ واقف ہیں جس کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہیں they always use the binary number system یہ کمپیوٹر ایک یونیورسٹی میں بنا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جائے انفیکٹ اس کے ذریعے بہت سارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنی سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کو سالو کیا کرتے تھے سو اس computer although it was a general purpose machine لیکن اس کو خاص طور پہ سائملٹینیس لینئر سائملٹینسنس کو سالو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نیکسٹ ایونٹ 1943 میں ہوا جب ہارورڈ مارک ون فنش ہوا ہارورڈ ایکن صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں جنہوں نے یہ کمپیوٹر بنایا it was a large scale general purpose computer لیکن اس کمپیوٹر کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی کیونکہ جو چیز بیبج صاحب نے سو سال ایک سو دس سال پہلے سوچی تھی Mark one had all those ideas in it لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی واز بلٹ ٹو لیٹ اس زمانے میں جب ہاورڈ مارک ون بنا انیس سو تینتالیس میں الیکٹرانک ارا شروع ہو چکا تھا الیکٹرانک کمپیوٹرز جو بننے شروع ہوئے وہ Harvard Mark one which was electromechanical computer اس سے بہت تیز ہوا کرتے تھے بعض اوقات اس سے ہزار گنا زیادہ تیز ہوا کرتے تھے Harvard Mark one was just too slow so it was obsolete almost the moment when it was finished لیکن ہاورڈ مارک ون کے بارے میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں it was the last famous electromechanical computer A B C کے بارے میں ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تھا لیکن دنیا کا پہلا بہت مشہور electronic computer A B C نہیں کنسیڈر کیا جاتا that was the ENIAC into operation in nineteen forty six ENIAC was the the world first large scale general purpose digital electronic computer یہ کمپیوٹر جو ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں بنایا گیا اور اس کمپیوٹر کے موجود جو تھے وہاں کے دو پروفیسر حضرات تھے موکلی صاحب اور ایکٹ صاحب یہ کمپیوٹر انہوں نے یو ایس ملٹری کے لیے بنایا تھا it was a very very complex system اس میں انیس ہزار نائنٹین تھاؤزینڈ ویکیوم ٹیوبس تھی it use to cover a space which was nine feet by about eighty feet eighty feet Younis اتنا دوڑ کے آتا ہے پھر جا کے اپنی فاسٹ بال کراتا ہے it was a huge machine یہ کمپیوٹر تیس ٹن وے کرتا تھا اور ڈیڑھ سو کلو واٹ بجلی کھایا کرتا تھا روایت یہ ہے کہ جب اس کمپیوٹر کو آن کیا جاتا تھا تو سارے شہر کی بتیاں ڈم ہو جایا کرتی تھیں بہت سالوں کے بعد جب پہلا مائکرو پروسر بنا چھوٹا سا ٹائنی سا microprocessor Intel four zero zero four اس میں اتنی ہی پاور تھی جتنے اس بیسٹ میں تھی یعنی کہ جو نو فٹ بائی اسی فٹ کی جگہ لیا کرتا تھا وہی کمپیوٹنگ پاور ایک چھوٹے سے ناخن جتنے سائز کے پیس آف سلیکن میں آ گئی تھی اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ بتائیں گے اینیا کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ تھا that was the birth of the transistor آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں یہ سب کے سب ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہیں ان سب میں کچھ نہیں ہے منیچور بہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے ذرے برابر ٹرانزسٹرز ہیں اور کچھ نہیں ہے تو یہ ٹیکنالوجی انیس سو سینتالیس یعنی the year Pakistan was born John Bardeen William Shockley اور بریٹن صاحب نے بیل لیبز میں ٹرانزسٹرز کو انوینٹ کیا تھا اور ان لوگوں کو اس ڈسکوری کے سلسلے میں اس انوینشن کے سلسلے میں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا ٹرانسٹرز نے کیا کیا انہوں نے ویکیوم ٹیوبز کو ریپلیس کر دیا وہ ان سے سائز میں چھوٹے تھے زیادہ ریلائبل تھے کم پاور لیتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی قیمت بھی ویکیوم ٹیوبز کے مقابلے میں کہیں کم تھی اور جیسے میں نے کہا کہ آج کل جتنے بھی آپ کمپیوٹرز دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب منیچرائزڈ ٹرانزسٹر سے بنے ہوئے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا دیکھیے پہلے تو تھے میکینکل میکینیکل کمپیوٹرز اور پھر ویکیوم ٹیوبس پہ بیس جو کمپیوٹرز تھے وہ آئے اور آج کل کے سارے کے سارے کمپیوٹر جو ہیں they are based on the transistor technology so technologies وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی ہیں آپ یہ بتائیے کہ ٹرانزسٹرز کو کون ریپلیس کرے گا کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج کل کے ٹرانزسٹرز کو ریپلیس کرے گی انیس سو پچاس نائنٹین ففٹی میں جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوا وہ تھا the invention of the floppy disk floppy disk جو ہے وہ انیس سو پچاس میں جاپان کی جو ٹوکیو میں امپیریل یونیورسٹی ہے وہاں پہ یوشیرو نے انوینٹ کی بعد میں انہوں نے اپنی اس انوینشن کے رائٹس آئی بی ایم کو دے دیے اور انہوں نے اسے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا فلاپی ڈسک کا کیا فائدہ ہوا ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ they provide with faster access to data and to instructions وہ جس تیزی سے کمپیوٹرس کو انفارمیشن فراہم کر سکتے تھے وہ کہیں زیادہ تھی as compare to magnetic tape magnetic tape is just like audio tape کہ اگر آپ نے پہلا گانا سننا ہے تو آپ وہ سن لیں اگر آپ نے ٹیپ کے آخر میں ایک گانا ہے اس کو سننا ہے تو پہلے آپ کو فارورڈ کرنا پڑتا ہے کچھ ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ وہ گانا سن سکتے ہیں whereas floppy is like CDs کہ it doesn't matter which song you want to to listen آپ بس اسے بتاتے ہیں اور ڈائریکٹلی وہ گانا شروع ہو جاتا ہے there is no delay the same difference is between the magnetic tape which was use for storage in computers اور floppy disk so floppy disk which was in turn fifty very radical departure ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دیٹ ہیپنڈ ان 1951 ابھی تک جتنے بھی کمپیوٹرز بنے تھے وہ سارے کے سارے ملٹری کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے 1951 میں جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوا کہ ایسے کمپیوٹر بنائے گئے کہ جو کمرشل یوسج کے لیے تھے 1951 سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر بنے وہ کسی خاص مقصد کے لیے کسٹم میڈ کیے جاتے تھے 1951 میں جو ایک خاص طرح کے کمپیوٹر بننے شروع ہوئے they were mass produced they were not made for just one cause اور just for one customer they were made for any general customer and that was the UNIVAC 1951 میں دنیا کا پہلا کمرشل ماس پروڈیوسڈ کمپیوٹر وجود میں آیا this computer was built by the same people Eckert and Mauchly جنہوں نے بنایا تھا یہ کمپیوٹر جتنا پاورفل نہیں تھا لیکن اس سے زیادہ ریلائبل تھا کیونکہ اس میں number of parts was lower آپ کو یاد ہوگا اینیک ایک میں تو انیس ہزار ٹیوبس تھیں اس میں صرف پانچ ہزار تھیں این ای ایک تقریباً پانچ ہزار انسٹرکشن پر سیکنڈ کر سکتا تھا یہ والا جو ہے یہ تقریباً دو ہزار آپریشن پر سیکنڈ کر سکتا تھا اس کی کاسٹ تقریباً ایک ملین ڈالر تھی اس زمانے میں یہ بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن compare to those custom made machine like ENIAC was still much cheaper from 1951 to 1957 48 forty eight of these machines were sold اور اس کی وجہ سے امریکہ میں بزنسز ان کی style the way they it is change nineteen Grace Hopper نے کمپائلر انوینٹ کیا ایک کمپائلر ایک کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے اس کو آپ انسٹرکشن دیتے ہیں in high level language high level language سے مراد ویسی لینگویج ہے جو کہ ایک ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو تو کمپائلر اس ہائی لیول لینگویج میں انسٹرکشن دی جاتی ہیں ان کو لیتا ہے اور ان کو کنورٹ کرتا ہے ان کو کنورٹ کرتا ہے in low low level level language language سے مراد وہ لینگویج ہے جو ایک کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو سو ایک کمپائلر کیا کرتا ہے it converts high level language instruction into low level language instruction تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کمپیوٹر پروگرام لکھنا آسان ہو گیا آپ اس کو اب ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں اس سے پہلے ان کو لو لیول لینگویج میں لکھنا پڑتا تھا لو لیول لینگویجز انسانوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے اس لیے وہ کام جو تھا خاصا مشکل تھا خاصا ٹی ڈی ایس تھا اور اس میں ایررز وغیرہ بہت ہوا کرتے تھے so this was a great achievement by Grace Hopper that is she invented the compiler compilers کے بارے میں ہم نے اس کورس میں مزید باتیں کرنی ہیں ہائی لیول لینگویجز کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے لو لیول لینگویجز کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن فی الحال let's continue with our journey on the path of computing evolution computer hardware is made useful with the help of computer software which is developed in programming languages تو یہ دو چیزیں کسی کمپیوٹر کو یوزفل بناتی ہیں یعنی کہ کچھ ہارڈ ویئر ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز کمپیوٹر سافٹ ویئر کی فارم میں ہونی چاہیے آج کل کے کمپیوٹرز اور بھی زیادہ یوزفل ہیں اور اس کی وجہ جو ہے that is the internet this net network of computers which can always talk to each other twenty four hours a day اس انٹرنیٹ کا گرینڈ ڈیڈی کون تھا اس انٹرنیٹ کا گرینڈ ڈیڈی جو ہے وہ ارپانیٹ تھا واز بورن سکسٹی نائن اس کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بنوایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک جو ساری امریکہ میں پھیلے ہوئے تھے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے یعنی to form net network of works شروع میں جب آپا نیٹ شروع ہوا تو اس پہ a total of sixty thousand computer so ARPANET نے یہ پاسبل کر دیا تھا کہ ساٹھ ہزار کمپیوٹرز جو مختلف یونیورسٹیز میں اور ریسرچ آرگنائزیشن میں پھیلے ہوئے تھے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر سکیں سو انٹرنیٹ اس کا idea it started from R and and was the year nineteen sixty nine went was born this is one of the key moments in the history of computing ایک کی فیچر جو آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرس کا ہے وہ ان کی لو کاسٹ ہے وہ ان کا اسمال سائز ہے کہاں وہ اینی ایک جو اتنا بڑا تھا نو فٹ بائی اسی فٹ جگہ گھیرتا تھا اور کہاں یہ آج کل کے پرسنل کمپیوٹرز تو آج کل کے کمپیوٹرز میں جو ایک کی بات ہے وہ ان کی لو کاسٹ ہے اور ان کا وہ اسمال سائز ہے اور یہ ایسا کیوں پاسبل ہوا ہے کس چیز کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے that is one key thing that is the inexpensive miniaturized components called microprocessors دنیا کا پہلا microprocessor Intel four four تھا جو کہ 1971 میں انوینٹ کیا تھا تو 1971 میں ٹیڈ ہاف صاحب جو انٹل کارپوریشن میں کام کیا کرتے تھے انہوں نے مائکرو پروسیسر انوینٹ کیا اور اس کا نام رکھا گیا انٹل 4004 یہ ایک بڑا چھوٹا سا کمپوننٹ تھا بڑی چھوٹی سی ڈیوائس تھی اس کا سائز جو ہے ہمارے ناخن سے بھی شاید چھوٹا تھا اس کا سائز تھا one six of an inch times one eight of an inch total of about hundred transistors یہ تو کچھ بھی نہیں آج کل کے اگر آپ ماڈرن مائکرو کے لیں تو اس میں تو ٹینس آف آف ہوا کرتے ہیں as I understand Pentium four جو لیٹسٹ آج کل چپ اویلیبل ہے اس میں they are fifty five million transistor so جو پہلا مائکرو پروسیسر بنا وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا بہت ہی کم کیپبلٹی کا تھا اس میں صرف تقریباً 2500 ٹرانسٹرز تھے لیکن وہ چھوٹا سا component was as powerful as the an microprocessors in turn led the way towards the development of microcomputers and personal computers یعنی وہی کمپیوٹر جو آج کل ہمارے چاروں طرف نظر آتے ہیں they were made possible because of the birth of the microprocessor دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر جو تھا اس کا نام تھا آلٹیئر ایٹی ایٹ ہنڈریڈ اور یہ انیس سو پچہتر میں وجود میں آیا Altair eighty eight hundred was based on an Intel microprocessor called the Intel eighty eighty بڑا سستا تھا یہ پرسنل کمپیوٹر تھا تقریباً تین سو ڈالر میں مل جاتا تھا لیکن was a very primitive personal computer اس میں ٹوٹل میموری جو تھی وہ دو سو چھپن byte this is about a personal computer at home تو بہت ہی مشین تھی لیکن فلی فنکشنل مائکرو کمپیوٹر آج کل تو خیر ہمیں خاصی آسانیاں ہیں لیکن اس کمپیوٹر کو ان پٹ دینا اور آؤٹ پٹ لینا وہ اتنا آسان کام نہیں تھا اس کو ان پٹ دی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے سوئچز کی مدد سے اور اس کی آؤٹ پٹ ریڈ کی جاتی تھی اس پہ چھوٹے چھوٹے لیمپ لگے ہوتے تھے ان کی مدد سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کمپیوٹر ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے سو بہت پریمیٹو مشین تھی nevertheless it was a complete functioning computer so personal computer کی کیٹیگری جو ہے وہ انیس سو پچہتر میں شروع ہوئی اس سے اگلے سال ایک نئی کمپیوٹر کی کیٹیگری انٹروڈیوس ہوئی واز دا سپر کمپیوٹر میں کرے ون انٹروڈیوس کیا گیا فرسٹ کمرشل کیا ہوتے ہیں they are the most powerful بھی زمانے میں جو state of the art technology ہوتی ہے اس کو یوز کر کے جو کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں they are called computer because they are used to solve super complex ایسے ٹاسک جو بہت مشکل ہیں ایسے ٹاسک کون سے ہیں ایک بہت مشکل ٹاسک ہے ویدر کو پرڈکٹ کرنا کہ چار پانچ دن کے بعد فلانی جگہ پہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر یہ کہ آپ اپنی اٹامک ڈیوائسز کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس بام کو میں ایکسپلوڈ کروں تو کیا ہوگا ایک تو طریقہ ہے کہ ڈیزرٹ میں جائیں اسے ایکسپلوڈ کریں دوسرا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں ایک سیمولیشن کریں اس میں وہ ایکسپلوژن کریں اور اس سے آپ کو پتہ لگے کہ واز دا ایکسپیریمنٹ سکسیزفل اور ناٹ یہ دونوں کام اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو خاصے کمپلیکس ٹاسک ہیں خاصے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں ان ٹاسک کو عام کمپیوٹر نہیں کر سکتے اس کے لیے you do require computers which are enormously powerful super computers are just that Cray one جو انیس سو میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا it could do hundred and sixty seven million per second یہ تو اب بہت پرانی بات ہو گئی آج کل کے جو ماڈرن سپر کمپیوٹر ہیں they can do trillion of operation five years later in eighty one may be the most important event in the history of computing took place that is when computers finally became popular and that event was the introduction of the I B M P C and the I B M P C was introduced along with the MS-DOS operating system. آج کل آپ کو جتنے بھی پرسنل کمپیوٹرز نظر آتے ہیں ان میں سے 95% five percent are somehow related to that event ninety five percent computer and that operating operating system system ایک نئی ٹرم ہے اس کے بارے میں آج تو ہم کچھ گفتگو نہیں کریں گے لیکن فیوچر لیکچرز میں اس کا تذکرہ ہم ضرور کریں گے 1981 کے تین سال کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا اور وہ یہ کہ the Macintosh computer was introduce by the Apple corporation Apple corporation کا یہ کمپیوٹر اس سے پہلے کے کمپیوٹر سے بہت مختلف تھا اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو عجیب و غریب کمانڈز یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ ایک ماؤس کے ذریعے اس کو نیویگیٹ کرتے تھے اس ایک ماؤس کے ذریعے اس کو ادھر سے ادھر کر کے آپ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے تھے کہ بھائی اب یہ کر دو اب وہ کر دو اب یہ کر دو اور اب وہ کر دو آج کل کے جتنے بھی پرسنل کمپیوٹر آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اب اس ہی طرح آپریٹ کرتے ہیں یعنی بجائے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے جس طرح آپ چیزیں ٹائپ کرتے ہیں اب آپ وہ نہیں کرتے بلکہ ایک ماؤس کے ذریعے اس کو موو کر کے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن فراہم کرتے ہیں تو جناب یہ ایونٹ 1984 میں ہوا اس کے پانچ سال کے بعد 1989 میں ایک اور کی ایونٹ ہوا اور اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کو آج کمپیوٹنگ کی جو پاپولیرٹی نظر آتی ہے دیٹ از ایسی پاپولیرٹی کمپیوٹنگ کی کبھی نہ ہوتی اگر ورلڈ وائڈ ویب انوینٹ ہوتا نائنٹین ایٹی نائن میں یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ٹم برنز لی جو کہ ایک انگلش فزسسٹ تھے وہ جنیوا میں سرن میں کام کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے یہ آئیڈیا ایک شروع کیا وہ کرنا صرف یہ چاہتے تھے کہ he somehow wanted to make it simple for his colleagues to share their documents اس کے لیے انہوں نے یہ ورلڈ وائڈ ویب کا آئیڈیا انوینٹ کیا اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی شروعات کے ساتھ آج یہ آئیڈیا کہاں پہنچ گیا ہے آج دنیا میں جہاں بھی کمپیوٹرز پائے جاتے ہیں وہاں پہ ورلڈ وائڈ ویب یوز کیا جاتا ہے 1997 میں ایک ایونٹ ہوا جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا اور وہ یہ کہ ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک مشین نے ایک انسان کو ایک چیس میچ میں ہرا دیا نہ صرف ایک انسان کو بلکہ دنیا کا جو بہترین چیس پلیئرس تھا دا بہترین human being he was beaten by the best computer in the world the best chess playing computer in the world beat the best human player of the world was a very very important event کیونکہ اب کچھ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ anything a human being can do a computer can do it as well ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں ہم نے ہسٹری کی باتیں کی ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا اب ذرا ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ایک ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے پرزینٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے موبائل فون کمپیوٹر کی آپ نے شاید دیکھے ہو یہ منیچرائز سی چیزیں ہیں آج کل آپ کا جو فون ہوتا ہے گھر پہ اس کے ہینڈ سیٹ جو ہے اس کے برابر ان کا حجم ہوتا ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک فون بھی ہے اور ایک کمپیوٹر بھی ہے this little device can do most everything that any internet connected computer can do بالکل وہی چیزیں جو ایک انٹرنیٹ کنیکٹڈ کمپیوٹر کر سکتا ہے وہ آپ اس چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی کیونکہ اس کی اسکرین چھوٹی ہے اس کا کی بورڈ بھی ذرا نازک سا اور چھوٹا سا ہے لیکن capability is all there this is the first consumer device which a tele device along with a computing device together یہ بیک وقت ایک کمپیوٹر بھی ہے اور ایک موبائل فون بھی ہے سو so, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ this is the pinnacle of computing that is things are getting smaller computers are becoming smaller and more useful اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید سے مزید تر ہوگا کمپیوٹرز جو ہیں وہ زیادہ یوزفل ہوتے جائیں گے زیادہ یوزر فرینڈلی ہوتے جائیں گے اور چھوٹے بھی ہوتے جائیں گے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب پہلے میکینیکل کمپیوٹنگ ہوتی تھی پھر الیکٹرو میکینیکل آئی ویکیوم ٹیوب کمپیوٹنگ آئی ٹرانزسٹر کمپیوٹنگ آئی اب کیا ہوگا what is going to replace the transistors اور اس کا جواب جناب ہے quantum computing quantum computing is an idea based on quantum mechanics quantum mechanics کے بارے میں شاید آپ نے فزکس میں پڑھا ہو یہ ایک فزکس کی ایک خاص شاخ ہے it is related with the interaction of subatomic particles یعنی ایسے پارٹیکل جو ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں ان کی فزکس کو ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں so quantum mechanics is what gives rise to quantum computing quantum computing میں ہوگا کیا کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی وہ یہ کہ آپ کی کمپیوٹنگ جو ہے وہ ملینز آف ٹائمز فاسٹر ہو جائے گی آج کل کے کمپیوٹرز بہت تیز ہیں لیکن کوانٹم کمپیوٹرز ان سے بھی ملینز آف ٹائمز تیز ہوں گے اور اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے اس کی وجہ بڑی سادی سی یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز انہیرنٹلی بہتر ہیں ٹریڈیشنل کمپیوٹر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ they can examine all possible answer to a question simultaneously عام ٹریڈیشنل کمپیوٹر جو ہے پہلے کوشچن کے ایک آنسر کو دیکھتے ہیں پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو پھر پانچویں پھر چھٹے کو اور اس میں سے پھر بہترین آنسر سلیکٹ کرتے ہیں quantum computers can do all of these in one go quantum computers can do all of these simultaneously میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس چند نمبر ہیں چار نمبر ہیں you want to find out which one is the largest of them all اگر آپ ٹریڈیشنل طریقے سے اس کو چیک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دو یا تین سٹیپس لگے جس کے مدد سے آپ بتا سکیں کہ ان میں سے لارجسٹ نمبر کون سا ہے quantum computing because of its nature can do the same operation in one single step so in my opinion the future belongs to quantum computing اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ کو اسکرین پہ ایک یو آر ایل نظر آ رہا ہوگا اس پہ جا کے آپ ضرور اس آرٹیکل کو پڑھنے کی کوشش کریں تو جناب آج ہم نے کمپیوٹنگ کے ایولیوشن کے بارے میں بات کی کہ کس طرح the starting point was the analytical engine اور آج ہم ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں ایسے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر جس کے ذریعے ہم فون بھی کر سکیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپیوٹنگ میں سب سے پہلے میکینکل دور آیا اس کے بعد الیکٹرو میکینکل کمپیوٹر کا دور آیا پھر ویکیوم ٹیوبز آئیں اور آج کل کے سارے کے سارے کمپیوٹر جو ہیں they are based on the transistor technology اور ہمارے خیال میں فیوچر کے کمپیوٹر جو ہیں they will be based on the quantum computing technology so they are some really really اس نیکسٹ ٹائم ہم ایک نیا اور انٹرسٹنگ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے آج ہم نے ورلڈ وائڈ ویب کا تھوڑا سا تذکرہ کیا نیکسٹ ٹائم ہم پورے کا پورا لیکچر اسی ٹاپک پہ خرچ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کیا چیز ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کا ایولیوشن کیسا جا رہا ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہے اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہماری سوسائٹی پہ ہمارے کلچر پہ ہماری کامرس پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ